ہمیں مصر کے عبیدیوں سے مدد لینی پڑے گی قلعہ شہدر میں احمد بن غتاش حسن بن صباح سے کہہ رہا تھا لیکن کسی طرح یہ یقین کر لینا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے بھی یا نہیں کیوں نہیں کریں گے حسن بن صباح نے پوچھا اور کہا وہ ہمارے ہی فرقے کے لوگ ہیں کچھ شک والی بات ہے ابن غتاش نے کہا پہلے تو یہ جائزہ لینا ہے کہ وہ اسماعیلی ہیں یا نہیں پتا چلا ہے کہ ظاہری طور پر وہ اسماعیلی ہیں لیکن درپردہ وہ کوئی اپنا ہی نظریہ رکھتے ہیں اگر یہ جائزہ لینا ہے تو مجھے مصر جانا پڑے گا حسن بن صبا نے کہا اور میں مصر چلا ہی جاؤں گا ہاں حسن ابن غتاش نے کہا میں تمہیں مصر بھیجوں گا ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے سلجوقیوں کا خاتمہ لازمی ہے محترم استاد حسن بن صباح نے پوچھا میں عبیدیوں کو نہیں جانتا ان کی جڑیں کہاں ہیں احمد بن غتاش نے حسن بن صباح کو اپنے رنگ اور اپنے انداز میں تفصیل سنایا کہ عبیدیوں کی جڑیں کہاں ہیں اور اس فرقے نے کہاں سے جنم لیا تھا مستند مورخوں اور اس دور کے علماء دین کی تحریروں سے عبیدیوں کا پس منظر اور پیش منظر واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے یہ بھی اسلام پر فرقہ پرستوں کی ایک یلغار تھی داستان کو نے پہلے کہا ہے کہ اسلام نے خصوصاً اہل سنت والجماعت نے جو تیز و تن طوفان برداشت کیے ہیں وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں ایک تو سہونی اور سلیبی یلغار تھی جس نے اسلام کے تناور درخت کو جڑوں سے اکھاڑنا چاہا تھا آج کے دور میں یہ یلغار ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے یہ تو بیرونی یلغار ہے اہل اسلام کے اندر سے جو حملہ آور اٹھے ان کا ہدف اہل سنت تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے لیکن ان کے عزائم اور سرگرمیاں نہ صرف غیر اسلامی یا اسلام کے منافی تھے بلکہ اسلام کی بقا سلامتی اور فروغ کے لیے حد خطرناک تھی یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے عبیدیت ایسا ہی ایک فتنہ تھا جو تیسری صدی ہجری میں اٹھا یہ اسماعیلیوں کی ایک شاخ تھی لیکن اصل میں یہ فرقہ باطنی تھا اور اس کے بانی پیشواؤں میں بھی ابلیسی اوصاف پائے جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں اور ان پر قابض ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے والے اور بد کردار ہوتے ہیں عبیدی فرقے کا بانی عبید اللہ تھا جس کے متعلق پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ کوفے کا رہنے والا تھا اور کچھ نے لکھا ہے کہ وہ حمز کے علاقے کا ایک گاؤں سلمیہ کا رہنے والا تھا اس کے باپ کا نام محمد حبیب تھا اور وہ اپنے قبیلے کا سرکردہ فرد تھا محمد حبیب کو ایک خواہش پریشان رکھتی تھی وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا تھا اس کا بیٹا عبید اللہ جوان ہو گیا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ عبید اللہ میں ایسے ابلیسی اوصاف پائے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ہر ڈھنگ کھیل سکتا ہے اس کی خواہش یہ تھی کہ تھوڑے سے علاقے میں اس کی اپنی سلطنت قائم ہو جائے محمد حبیب نے اعلان کر دیا کہ اس کا بیٹا مہدی آخر الزماں ہے یہ بڑی لمبی داستان ہے کہ عبید اللہ اور اس کے باپ نے کیسے کیسے ڈھنگ کھیل کر اور کیسی کیسی فریب کاریوں سے اپنے پیروکار بنا لیے اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی عبید اللہ نے دو سو ستر ہجری میں محدویت کا اعلان کیا تھا اور اس نے اپنے فرقے کو فرقہ محدویہ کا نام دیا تھا اس نے دو سو اٹھہتر ہجری میں حج کیا اور وہاں اپنے مہدی ہونے کا پروپوگنڈا ایسے انداز سے کیا کہ بنو کنانا کے پورے قبیلے نے اسے امام مہدی تسلیم کر لیا محمد حبیب نے اپنے بیٹے کو مہدی تسلیم کرانے کے لیے قبیلوں کے سرداروں کو بڑی خوبصورت لڑکیوں اور سونے چاندی کے انعامات کے ذریعے بھی پھانسا تھا جب اس فرقے میں پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو مہدویوں نے خفیہ اور پورا اسرار قتل کا سلسلہ شروع کر دیا قتل اہل سنت کے علماء کو کیا جاتا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ قاتل کون ہے چونکہ اس فرقے کی مخالفت اہل سنت کی طرف سے ہوتی تھی اس لیے وہی قتل ہوتے تھے جہاں کہیں سے بھی مخالفانہ آواز اٹھتی تھی وہاں کے چیدہ چیدہ آدمی ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو جاتے تھے تاریخ الخلافہ میں لکھا ہے کہ ایک روز ایک سرکردہ فرد ابن تبا البعلوی عبید اللہ سے ملنے گیا عبید اللہ دربار لگائے بیٹھا تھا وہاں کچھ عمرہ بھی تھے اور عام حاضرین کی تعداد خاصی تھی اے عبید اللہ الوی نے کہا میں تجھے مہدی آخر الزمہ تسلیم کر لوں گا پہلے یہ تو بتا تیرا حسب و نصب کیا ہے اور کون سا قبیلہ تیری پہچان ہے عبید اللہ نے اپنی نصف تلوار نیام سے کھینچی اور بولا یہ ہے میرا نصب پھر وہ ایک تھیلی میں ہاتھ ڈال کر سونے کی بہت سی اشرفیاں نکال کر دربار کے حاضرین کی طرف پھینک کر بولا اور یہ ہے میرا حسب درباری اشرفیوں پر ٹوٹ پڑے ابن طباء الباولوی وہاں سے چپ چاپ باہر نکل گیا یہ تھی عبید اللہ کی کامیابی کی اصل وجہ اس کے علاوہ اس نے اس قسم کے عقیدے رائج کر دیے تھے کہ ایک آدمی بیک وقت اٹھارہ عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جبکہ اسلام نے صرف چار بیویوں کی اجازت دی تھی اور وہ بھی مخصوص حالات میں اس کا دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ حکومت کا جو سربراہ ہو اور مذہب کا جو امام ہو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اس کے اس کے اعمال پر کوئی باس پرس نہیں کی جا سکتی ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ امام کسی عورت سے یہ کہہ دے کہ تم فلاں کی بیوی ہو تو اس عورت پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی بن جائے اس قسم کے عقائد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبید اللہ نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ان کے دل پسند عقائد تخلیق کیے تھے جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ عبید اللہ کے عروج و زوال کی داستان بہت لمبی ہے اسے اختصار سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ جو اصل داستان ہے اس کی طرف پوری توجہ دی جا سکے عبید اللہ کے باب محمد حبیب نے سوچا کہ اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے کوئی ایسا آدمی چاہیے جو ذہنی طور پر بہت ہی ہوشیار ہو اور فریب کاریوں میں خصوصی مہارت رکھتا ہو اسے عبید اللہ کے پیروکاروں میں سے ایک شخص بہت ہی ذہین ہوشیار اور چالاک نظر آیا اس کا نام ابو عبداللہ تھا محمد حبیب نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا اور اسے اپنے ڈھنگ کی ٹریننگ دینے لگا پھر اسے بتایا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے ابو عبداللہ اپنے ایک بھائی ابو عباس کو بھی ساتھ لے آیا اور انہوں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا عبید اللہ نے باقاعدہ فوج تیار کرنی شروع کر دی ابو عبداللہ حج پر گیا اور وہاں ایسی اداکاری کی کہ لوگوں نے اسے بہت بڑا عالم سمجھ لیا وہاں سے اسے بہت زیادہ حمایت ملی سلطنت قائم کرنے کے لیے ان لوگوں نے سوچا کہ شمالی افریقہ بڑی اچھی جگہ ہے وہ بربروں کا علاقہ تھا بربر ضعیق الاعتقاد تھے اور جنگجو بھی تھے مختصر یہ کہ ابو عبداللہ اور ابو عباس شمالی افریقہ گئے اور وہاں لوگوں کو سبز باغ دکھا کر ایک فوج بنا لی یہ سب لوگ مال غنیمت کے لالچ میں ان بھائیوں کے ساتھ ہو گئے بہرحال انہوں نے وہاں ایک اپنی سلطنت قائم کر لی عبید اللہ بھی وہاں چلا گیا یہ شخص مکمل طور پر ابلیس بن چکا تھا اس نے ابو عبداللہ اور ابو عباس کی کوششوں سے بنی ہوئی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور وہاں باقاعدہ حاکم بن گیا دونوں بھائی اس کے خلاف ہو گئے ابو عباس نے تو صاف کہنا شروع کر دیا کہ عبید اللہ مہدی نہیں ہے وہاں کے ایک شخص نے جو شیخ المشائق تھا عبید اللہ سے کہا کہ اگر وہ مہدی ہے تو کوئی موجزہ دکھائے عبید اللہ نے تلوار نکالی اور اس عالم دین کی گردن کاٹ دی ابو عبداللہ اور ابو عباس نے یہ اسکیم بنائی کہ عبید اللہ کو قتل کر دیا جائے اس محفل میں جس میں یہ اسکیم بنی تھی عبید اللہ کے جاسوس بھی موجود تھے یہ فیصلہ ایک بڑے ہی طاقتور شخص ابو ذاکی کے گھر میں ہوا تھا عبید اللہ نے ابو ذاکی کو ترابلس کا گورنر بنا کر بھیج دیا اور اس کے ساتھ ہی وہاں اپنے آدمی درپردہ بھیجے انہیں یہ کام سونپا کہ ترابلس میں ابو ذاکی کو اس کے کمرے میں جب وہ سویا ہوا ہو قتل کر دیا جائے عبید اللہ کے حکم کی تعمیل ہوئی ابو زاکی گورنر تھا وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ جس عبید اللہ نے اسے یہ رتبہ دیا ہے وہ اسے قتل بھی کروا دے گا وہ سکون اور اطمینان سے سو گیا پھر کبھی بھی نہ جاگا اس کے محفظ دستے میں سے ایک آدمی اس کے کمرے میں گیا اور اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا اور پھر اس کا سر عبید اللہ کے پاس بھیج دیا اس کے بعد عبید اللہ نے اسی طرح ابو عبداللہ اور ابو عباس کو بھی قتل کروا دیا انہی بھائیوں نے یہ سلطنت قائم کی تھی عبید اللہ نے اپنی بیعت کے لیے ہر طرف مبلغ پھیلا دیے لیکن بہت کم لوگوں نے اس کی طرف دھیان دیا بلکہ مخالفت شروع ہو گئی عبید اللہ نے قتل و غارت کا طریقہ اختیار کر لیا اہل سنت کے علماء کو سب سے پہلے قتل کیا گیا پھر جہاں کہیں اشارہ ملتا کہ یہ گھر اہل سنت کا ہے اس گھر کے تمام افراد کو قتل کر دیا جاتا ان کا مال و اسباب عبید اللہ کے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا وہ دراصل اسماعیلیت کی تبلیغ کر رہا تھا جو شخص اس کے زیادہ سے زیادہ مرید بناتا تھا اسے وہ جاگیریں عطا کرتا اور بعض کو اس نے زر و جواہرات سے مالا مال کر دیا عبید اللہ نے طاقت جمع کر کے مصر پر حملہ کر دیا ایک ہی مارکے میں سات ہزار عبیدی مارے گئے لیکن عبید اللہ نے ہمت نہ ہاری ایک بار اس کے لشکر میں ایسی کوئی وبا پھوٹ پڑی کہ انسان اور گھوڑے مرنے لگے عبید اللہ نے کچھ عرصے کے لیے مصر کی فتح کا ارادہ ترک کر دیا آخر تین سو چھپن ہجرے میں اس نے مصر فتح کر لیا مصر کے سب سے بڑے شہر قاہرہ کی بنیاد اسی نے رکھی تھی عبید اللہ تو مر گیا اور اس کا خاندان پانچ سو سینسٹھ ہجری تک مصر پر حکومت کرتا رہا حسن بن صباح کے دور میں عبیدی ہی مصر پر حکومت کر رہے تھے تاریخوں میں لکھا ہے کہ تاتاریوں نے بغداد میں مسلمانوں کا اتنا قتل عام نہیں کیا تھا جتنا عبید اللہ نے اہل سنت کا کیا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی کے ایک اور فتنے کا ذکر کر دیا جائے اس فرقے کا نام کرامتی تھا اور اس کا بانی ابو طاہر سلیمان کرامتی تھا اس کا باپ ابو سعید جنابی تین سو ایک ہجری میں اپنے ایک خادم کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا ابو طاہر کرامتی بھائیوں میں چھوٹا تھا اس میں حسن بن صباح والے اوصاف موجود تھے اس نے اپنے بڑے بھائی سعید پر ایسے ظلم و ستم کیے کہ اسے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے مفلوج کر دیا اور خود باپ کا جانشین بن گیا اس خاندان کی اپنی ایک سلطنت تھی جس میں طائف بحرین جیسے اہم مقامات شامل تھے ابو طاہر نے نبوت کا اعلان کر دیا اس شخص کے متعلق بھی مورخوں نے لکھا ہے کہ اسلام اور اہل سنت کے لیے تاتاریوں اور عبید اللہ سے بھی زیادہ خطرناک قاتل ثابت ہوا دس سال تک ابو طاہر اپنی نبوت کی تبلیغ کرتا رہا اور فوج بھی تیار کرتا رہا اس کا ارادہ بسرہ کو فتح کرنے کا تھا آخر ایک رات اس نے ایک ہزار سات سو آدمی اپنے ساتھ لیے اور بسرا پر حملہ کر دیا وہ اپنے ساتھ بڑی لمبی لمبی سیڑھیاں لے گیا تھا یہ سیڑھیاں شہر پناہ کے ساتھ لگا کر حملہ آور اوپر آ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے حملہ غیر متوقع اور اچانک تھا ابو طاہر کے آدمیوں نے شہر کی سوئی ہوئی مختصر سی فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا لوگ باہر کو بھاگنے لگے ابو طاہر کے حکم سے شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور لوگ کھلے دروازوں کی طرف بھاگے ہر دروازے کے ساتھ کرامتی کھڑے تھے انہوں نے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر الگ ساتھ لے گئے تمام گھروں اور سرکاری خزانوں میں لوٹ مار کی اور اس طرح بسرا شہر کو تباہ و برباد کر کے اور اس کی گلیوں میں خون کے دریا بہا کر کرامتی اپنے مرکزی شہر حجر کو چلے گئے اسی سال ابو طاہر نے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا کرامتی صرف لوٹ مار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ قتل عام بھی کرتے تھے انہوں نے حد سے واپس آنے والے حاجیوں کو لوٹ کر قتل کیا اس طرح ہزارہ حاجی شہید ہو گئے خلیفہ وقت نے کرامتیوں کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجے کرامتی اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ انہوں نے ہر جگہ خلیفہ کے لشکر کو شکست دی اور شہروں میں داخل ہو کر شہریوں کا قتل عام کیا خلیفہ اپنے لشکر کو کمک بھیجتا رہا لیکن ابو طاہر کا لشکر اتنا تیز اور ہوشیار تھا کہ وہ خلیفہ کے لشکر کے ہاتھ نہیں آتا تھا کرامتیوں میں سرفروشی اور جان نثاری اس وجہ سے تھی کہ ابو طاہر تمام مال غنیمت ان کے حوالے کر دیتا تھا اور شہروں سے جتنی جوان عورتیں پکڑی جاتی تھیں وہ بھی انہی کو دے دیتا لشکر کو شراب تک پینے کی کھلی اجازت تھی اس طرح کرامتی اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے تھے اور ابو طاہر نبی بنا ہوا تھا مسلمانوں یعنی اہل سنت کی کمزوری یہ تھی کہ خلافت خلفۂ راشدین جیسی مخلص اور دیندار نہیں تھی خلافت اقتدار کی کرسی یا شہنشاہیت کا تخت بن چکی تھی خلافت کے لشکر میں خلفۂ راشدین کی دور والا جذبہ اور اللہ کے راہ میں شوق شہادت نہیں رہا تھا ایک وہ وقت تھا کہ مجاہدین کے چالیس ہزار کے لشکر نے آتش پرستوں کے ایک لاکھ بیس ہزار کے طاقتور لشکر کو ہر میدان میں شکست دے کر سلطنت فارس کو ختم کر دیا تھا مگر اب خلیفہ کے دس ہزار فوجی ایک ہزار کرامتیوں پر غالب آنے سے معذور تھے ابلیسی طاقتیں اسلام کا کلا خما کرنے کے لیے تیز و تن طوفان کی طرح اٹھ آئی تھیں یہاں بھی ابلیس کا رقص دیکھیے ابو طاہر نے شہر ہجر کو اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں ایک عالی شان مسجد تعمیر کروائی اس کا نام دار الحجرت رکھا گیا جب مسجد مکمل ہو گئی تو ابو طاہر کرامتی اسے دیکھنے کے لیے اندر آیا میرے کرامتیوں اس نے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا اصل اسلام کے علم بردار تم ہو وہ مسلمان نہیں جو کرامتی نہیں اور جو مجھے نبی نہیں مانتا خدا نے مجھے حکم دیا ہے اب حج مکہ میں نہیں یہاں ہجر میں ہوا کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت اسود کو مکہ سے اٹھا کر یہاں اس مسجد میں رکھا جائے ہم تیرے شہدائی ہیں ایک آدمی نے اٹھ کر کہا ہمیں یہ بتا کہ وہ پتھر جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں یہاں کس طرح لایا جائے گا اہل سنت ہمیں یہ پتھر اٹھانے کی ہمت نہیں کرنے دیں گے پھر ہم کیا کریں گے کیا تمہاری تلواریں کند ہو گئی ہیں ابو طاہر نے کہا ہم نے کہاں کہاں اہل سنت کا خون نہیں بہایا کیا تم خانہ کعبہ میں ان منکروں کا خون بہانے سے گریز کرو گے ہم اس سال حج کے موقع پر مکہ جائیں گے اور خانہ کعبہ کی وہ حالت کر دیں گے کہ اہل سنت آئندہ مکہ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں تین سو انیس ہجرے میں ابو طاہر کرامتی نے مکہ معظمہ کا رخ کیا حاجی وہاں پہنچ چکے تھے بلکہ وہ بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھے بعض نماز پڑھ رہے تھے ابو طاہر سب سے پہلے گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے مسجد حرام میں داخل ہوا اس نے شراب منگوائی اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے شراب پی مورخ لکھتے ہیں کہ جب ابو طاہر گھوڑے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا اس کے گھوڑے نے مسجد میں پیشاب کر دیا دیکھا تم سب نے ابو طاہر نے کہا لگا کر بڑی بلند آواز سے کہا میرا گھوڑا بھی مجھے اور میرے عقیدے کو سمجھتا ہے مسجد حرام میں کچھ مسلمان موجود تھے انہوں نے شور شرابہ کیا ادھر سے حجاج دوڑے آئے وہ سب نہتے تھے اور سب نے احرام باندھ رکھے تھے ابو طاہر کے اشارے پر کرامتیوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا وہاں سے ابو طاہر خانہ کعبہ میں گیا اور وہاں بھی حجاج کا قتل عام شروع کر دیا ابو طاہر کے حکم سے خانہ کعبہ کا دروازہ اکھاڑ دیا گیا میں خدا ہوں ابو طاہر نے جو گھوڑے پر سوار تھا متکبرانہ اعلان کیا اور خدا میری ذلت میں ہے تمام خلقت پر میری بندگی فرض ہے پھر اس نے کہا اے گدھوں تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے کہاں ہے وہ امن میں نے جسے چاہا زندہ رہنے دیا اور جسے چاہا اسے خون میں نہلا دیا ایک حاجی آگے بڑھا اور اس نے ابو طاہر کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اے منکر دین اس شخص نے ابو طاہر سے کہا تو نے قرآن کی یہ آیت غلط پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن دو اور اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ اس شخص کے عقب سے ایک تلوار حرکت میں آئی اور اس کا سر کٹ کر دور جا پڑا ابو محلب امیر مکہ تھا اس کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ کرامتیوں کا مقابلہ کرتا وہ اپنے چند ایک آدمیوں کو لے کر ابو طاہر کے پاس گیا یہ سب لوگ تلواروں سے مسلح تھے ابو محلم نے ابو طاہر سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور مسلمان بھی لیکن وہ خدا کے اس گھر کی اس طرح بے حرمتی کر رہا ہے حجاج کے قتل سے ہاتھ کھینچ لے ابو طاہر ابو محلب نے کہا اللہ کے عذاب سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے اسی دنیا میں اس کی سزا مل جائے اس شخص کو عذاب الہی دکھا دو ابو طاہر نے بلند آواز سے کہا بہت سے کرامتی ابو محلب اور اس کے آدمیوں پر ٹوٹ پڑے ابو محلب اور اس کے آدمیوں نے جو سب کے سب تلواروں سے مسلح تھے جم کر مقابلہ کیا لیکن وہ اتنے تھوڑے تھے کہ اتنے زیادہ آدمیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے کعبہ معلّہ کے اوپر میزاب نصب تھا جو سونے سے مرسا تھا ابو طاہر نے حکم دیا کہ اوپر چڑھ کر میزاب اتار کر اس کے گھوڑوں کے قدموں میں رکھا جائے ایک کرامتی کعبہ معلا پر چڑھا تاریخ میں ایک شخص محمد بن ربی بن سلیمان کا نام آیا ہے وہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے بعد میں مسلمانوں کو بتایا کہ جب کرامتی کعبہ معلیٰ پر چڑھا تو محمد بن ربی نے ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تیری بردباری کی کوئی حد نہیں کیا تیری ذات باری اس شخص کو بھی بخش دے گی محمد بن ربی نے لوگوں کو بتایا کہ وہ کرامتی جو کعبہ معلہ پر چڑھ گیا تھا نہ جانے کیسے اوپر سے سر کے بل گرا کہ گرتے ہی مر گیا محمد بن ربی کا ہی بیان ہے کہ ابو طاہر نے بڑے غصے میں ایک اور کرامتی کو کعبے پر چڑھنے کا حکم دیا یہ آدمی اوپر پہنچنے والا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا اور وہ بھی سر کے بل گر پڑا اور مر گیا ابو طاہر اور زیادہ غصے میں آ گیا اس نے ایک اور کرامتی کو حکم دیا کہ وہ اوپر جائے تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ تیسرا شخص ایسا خوفزدہ ہوا کہ اوپر چڑھنے کے بجائے ایک ہی جگہ کھڑا تھر تھر کانپنے لگا اور اچانک باہر کی طرف بھاگ گیا ابو طاہر پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس پر خاموشی تاری ہو گئی کچھ دیر کعبہ معلّہ کو دیکھتا رہا صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے خیالوں میں کچھ تبدیلی آئی ہے لیکن ابلیس کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ وہ اچانک آگ بگولا ہو گیا اس نے حکم دیا کہ غلاف کعبہ کو کھینچ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں کرامتی غلاف کعبہ پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں سے غلاف کعبہ کو کاٹ کاٹ کر اس کے ٹکڑے سارے لشکر میں تقسیم کر دیے ابو طاہر نے بیت اللہ کا سارا خزانہ اپنے قبضے میں لے لیا جو حجاج قتل عام سے بچ گئے تھے انہوں نے بغیر امام کے حج کا فریضہ ادا کیا ابو طاہر حجر اسود کو اپنے دارالحکومت ہجر لے جانا چاہتا تھا اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقشے پا ہے رات کا وقت تھا بچے کچے حجاج ابھی وہیں تھے کسی ذریعے سے انہیں پتہ چل گیا کہ ابو طاہر حضرت اسود اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے حجاج کے جذبے کو دیکھیے انہوں نے رات ہی رات اتنے وزنی پتھر کو وہاں سے اٹھایا اور مکے کی گھاٹیوں میں لے جا کر چھپا دیا یہ کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا ایک تو پتھر بہت وزنی تھا اور دوسرے جان کا خطرہ بھی تھا وہاں ہر طرف کرامتی موجود تھے وہ دیکھ لیتے تو ان تمام حجاج کے جسموں کے ٹکڑے اڑا دیتے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پتھر اٹھا لے جانا اور غائب کر دینا ایک معجزہ تھا صبح طلوع ہوئی ابو طاہر پھر خانہ کعبہ میں آ دھمکا اور حکم دیا کہ حجر اسود اٹھا لو پتھر وہاں نہیں ہے کسی کرامتی نے پتھر کی جگہ خالی دیکھ کر ابو طاہر سے کہا وہ بہت وزنی پتھر تھا ابو طاہر نے کہا مجھے مت بتاؤ کہ کوئی انسان اسے اٹھا کر لے گیا ہے اس کے کانوں سے پھر یہ آواز ٹکرائی کہ پتھر وہاں نہیں ہے تب اس نے خود جا کر دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پتھر وہاں نہیں ہے اس نے قہر و غضب سے حکم دیا کہ پتھر کو تلاش کیا جائے حجاج وہاں سے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے اور کچھ جا بھی چکے تھے کرامتیوں نے چند ایک حجاج سے پوچھا کہ پتھر کہاں ہے جس کسی نے لاعلمی کا اظہار کیا اسے قتل کر دیا گیا تلاش کرتے کرتے پتھر مل گیا ابو طاہر نے اسی وقت پتھر ایک اونٹ پر لاد دیا اور ہجر کی طرف روانگی کا حکم دے دیا یہ واقعہ بروز دوشمبہ ذی الحجہ تین سو سترہ ہجری کا ہے ابو طاہر نے چشمہ زمزم کی جگہ کو بھی مسمار کروا دیا تھا بعض مورخ لکھتے ہیں کہ وہ چھ دن مکہ معظمہ میں رہا اور بعض نے گیارہ دن لکھے ہیں یہ وہ دور تھا جب مصر میں عبید اللہ کا طوطا بول رہا تھا اور وہ مہدی مود بنا ہوا تھا وہ اس کے عروج کا زمانہ تھا عجیب بات یہ ہے کہ ابو طاہر کرامتی بھی اس کے اس دعوے کو تسلیم کرتا تھا کہ وہ مہدی آخر الزما ہے ہو سکتا ہے وہ عبید اللہ کی طاقت سے ڈرتا ہو اور اسے خوش رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسے مہدی آخر الزما مان لے ابو طاہر نے حضرت اسود کو مکے سے لا کر اپنی بنائی ہوئی مسجد دار الحجرت کی مغربی جانب رکھا اور عبید اللہ کے نام ایک پیغام لکھوا کر بھیجا اس میں اس نے عبید اللہ کو لکھوایا کہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ خطبے میں آپ کا نام لیا جائے میں نے اپنی سلطنت میں آپ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا ہے اس نے اس پیغام میں عبید اللہ کی عقیدت کا اظہار بڑے جذباتی انداز میں کیا اور پھر لکھا کہ اس نے مکے میں کس طرح تباہی مچائی اور خانہ کعبہ کے اندر اور مکے کی گلیوں میں اہل سنت کے خون کی ندیاں بہا دی ہیں اس نے اس پیغام میں اہل سنت کو اہل فساد اور اہل ذلت لکھا ہے اسے توقع تھی کہ عبید اللہ اس کے اس پیغام سے بہت خوش ہوگا لیکن اس کا قاصد پیغام کا جواب لے کر آیا تو ابو طاہر حیران رہ گیا عبید اللہ نے لکھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری ان بد امالیوں پر تمہیں خراج تحسین پیش کروں تو نے خانہ کعبہ کی توہین کی اور اتنی مقدس جگہ میں مسلمانوں کا خون بہایا نہ جانے کہاں کہاں سے جو حجاج آئے تھے انہیں قتل کیا اور پھر حضر اسود کو اکھاڑ کر لے گیا تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ حجرہ اسود اللہ کی کتنی بڑی امانت ہے جسے ایک جگہ سنبھال کر رکھا گیا تھا جماعت عبیدیہ تجھ پر کفر کا فتویٰ عائد کرتی ہے ہم تمہیں کوئی انعام نہیں دے سکتے ابو طاہر نے یہ پیغام پڑھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اعلان کروا دیا کہ کوئی کرامتی عبید اللہ کو مہدی آخر الزمان نہ مانے پورے دس سال تین سو سترہ ہجری سے تین سو ستائیس ہجری تک فریضہ حج ادا نہ کیا جا سکا کوئی بھی حج کعبہ کو نہ گیا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حج کو جانے والے کرامتیوں سے ڈرتے تھے اور دوسرے یہ کہ وہاں اب حضر اسود نہیں تھا ایک شخص ابو علی عمر بن یحییٰ الوی ابو طاہر کا گہرا دوست تھا ایک روز وہ ابو طاہر کے پاس گیا غور کرو ابو طاہر ابو علی عمر نے کہا دس سالوں سے حج بند ہے اس کی وجہ تم خود جانتے ہو صرف تمہارے ظلم و تشدد کی وجہ سے مسلمان فریضہ حج ادا نہیں کر سکتے اس کے نتیجے میں لوگ تمہاری عقیدت سے منحرف ہوتے چلے جا رہے ہیں میں نے سوچا ہے کہ حج کرنے والوں کو امن کا یقین دلاؤ اور ان پر محصول مقرر کر دو پانچ دینار فی اونٹ محصول وصول کرو ابو طاہر کو یہ تجویز اچھی لگی اس سے ایک تو اس کی ساکھ بحال ہوتی تھی اور دوسرے اسے بے شمار رقم محصول کرنے کے ذریعے حاصل ہو رہے تھے اس نے ہر طرف قاصد دوڑا دیے کہ وہ اعلان کرتے جائیں کہ آئندہ حج پر کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور حجاج کو امن کی ضمانت دی جاتی ہے اس نے محصول کا اعلان بھی کروا دیا ابن قلدون نے لکھا ہے کہ خلیفہ کے حاجب محمد بن یاقوت نے بھی ابو طاہر کو لکھا تھا کہ حجاج پر ظلم و تشدد چھوڑ دو اور حجر اسود واپس کر دو اس کے عوض خلیفہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو علاقہ اس وقت تمہارے قبضے میں ہے وہ تمہارا ہی رہے گا اور اس سلسلے میں تمہیں خلافت اپنا دشمن نہیں سمجھے گی ابو طاہر نے اس کے جواب میں یہ یقین دہانی کرا دی کہ آئندہ کرامتی فریض حج کی ادائیگی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے لیکن ابو طاہر نے حجر اسود واپس دینے سے انکار کر دیا ابو طاہر نے جو محصول نافذ کیا تھا یہ دراصل آج کے دور کا ٹیکس تھا خلافت اتنی کمزور تھی کہ وہ ابو طاہر کا ہاتھ روکنے سے قاصر تھی ابو طاہر کو توقع تھی کہ لوگ حضر اسود کی خاطر ہجر آئیں گے اور پھر آہستہ آہستہ حج ہجر میں ہوا کرے گا لیکن کوئی بھی اہل سنت ان دس سالوں میں وہاں نہ گیا خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کو پچاس ہزار درہم پیش کیے کہ اس رقم کے عوض حجر اسود واپس کر دے لیکن ابو طاہر نے صاف انکار کر دیا اس کے بعد خلیفہ مطیع باللہ کچھ عرصے بعد مسند خلافت پر آیا اس نے تیس ہزار دینار ابو طاہر کو پیش کیے کہ وہ حجر اسود واپس کر دے ابو طاہر نے یہ سودا قبول کر لیا صرف ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ابو طاہر نے حضر اسود اللہ کے نام پر واپس کیا تھا اور لیا کچھ بھی نہیں تھا یہ تحریر اس وجہ سے مشکوک لگتی ہے کہ یہ بیان ایسے شخص کا ہے جو اسماعیلی تھا دس محرم تین سو انچالیس ہجری کو ابو طاہر کا ایک آدمی جس کا نام شبیر بن حسین قرامتی تھا حضر اسود لے کر مکہ مکرمہ پہنچا دن سہ شمبے کا تھا اسی روز حجر اسود کو اپنی اس جگہ پر رکھ دیا گیا جہاں سے اسے اکھاڑا گیا تھا خلیفہ نے اس کے ارد گرد چاندی کا حلقہ چڑھوا دیا اس چاندی کا وزن چالیس سیر تھا حجر اسود چار روز کم بائیس سال ابو طاہر کرامتی کے قبضے میں رہا اللہ کی کرامت ملاحظہ فرمائیے جب حجر اسود مکے سے ہجر لے جایا گیا تھا تو اس کے وزن کے نیچے چالیس اونٹ اس سفر کے دوران مر گئے تھے وہ اس طرح کہ پہلے یہ پتھر ایک اونٹ پر لادا گیا وزن خاصا زیادہ تھا جو یہ اونٹ کچھ فاصلے تک ہی برداشت کر سکا آخر یہ اونٹ بیٹھ گیا اور پھر ایک پہلو پر لڑک گیا اور مر گیا پھر یہ دوسرے اونٹ پر لادا گیا یہ اونٹ بھی کچھ فاصلہ طے کر کے گرا اور مر گیا اسی طرح چالیس اونٹ اس پتھر تلے مرے اور پتھر ہجر تک پہنچا لیکن یہی پتھر جب ہجر سے مکے کو واپس لایا گیا تو صرف ایک اونٹ وہاں سے مکے تک لے آیا پتھر کا وزن اتنا ہی تھا اور اسے لانے والا اونٹ کوئی غیر معمولی طور پر طاقتور نہ تھا یہ خدائی معجزہ تھا اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس پتھر کی اہمیت اور تقدس کتنا زیادہ ہے اللہ نے ابو طاہر کو بڑی لمبی رسی دی تھی حضرت اسود کی واپسی کے بعد یہ رسی ختم ہو گئی حضرت اسود مکہ معظمہ پہنچا اور ادھر ابو طاہر چچک کے مرض میں مبتلا ہو گیا مورک لکھتے ہیں کہ وہ اس مرض میں بہت دن زندہ رہا لیکن اس کی حالت جو کوئی بھی دیکھتا تھا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا اور وہاں سے بھاگ آتا بعض عقل والے قرامتی اس کی یہ حالت دیکھ کر تائب ہو گئے اور اہل سنت کے عقیدے میں واپس آ گئے ابو طاہر چیختا اور چلاتا تھا اور ایک روز اس کی چیخیں اور اس کا تڑپنا بند ہو گیا اور وہ اپنے پیچھے اپنے گھر میں اپنے گلے سڑے جسم کی بدبو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا آج بھی کہیں کہیں کرامتی پائے جاتے ہیں کسی وقت انہوں نے ملتان کو اپنا مرکز بنا لیا تھا سلطان محمود غزنوی نے جب اپنے ایک حملے کے دوران ملتان پر چڑھائی کی تھی تو اسے پتا چلا کہ یہاں اکثریت کرامتیوں کی ہے محمود غزنوی کی لڑائی ہندوؤں سے تھی لیکن ملتان میں کرامتی اس کے مقابلے میں آ گئے تھے ہم نے ان لڑائیوں کی تفصیلات اپنی کتاب اور ایک بچکن پیدا ہوا میں پیش کی ہیں محمود غزنوی خود ایک سپاہی کی طرح لڑا تھا محمود غزنوی کے اتاب کا یہ عالم تھا کہ سارا دن تلوار چلاتا رہا اور اس کے تلوار کے دستے پر اتنا خون جم گیا تھا کہ اس کا دائیاں ہاتھ بڑی مشکل سے تلوار کے دستے سے اکھاڑا گیا ملتان کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح خون بہنا شروع ہو گیا تھا محمود غزنوی نے کرامتیوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور کرامتیوں نے اہل سنت کا جو خون بہایا تھا اس کا انتقام لے لیا تھا اور کرامتیوں نے اہل سنت کا جو خون بہایا تھا محمود غزنوی نے اس کا انتقام لے لیا اس کے بعد کم از کم ملتان میں کرامتی پھر کبھی نہ اٹھ سکے حسن بن صباح قلعہ شاہدر میں احمد بن غتاش کے ساتھ بیٹھا تھا احمد بن غتاش جس طرح اس قلعے کا والی بنا تھا یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے وہ حسن بن صباح کو بتا چکا تھا کہ اس نے اس قلعے پر کس طرح قبضہ کیا ہے لیکن حسن احمد بن غتاش نے کہا لوگ کہتے ہوں گے کہ احمد بہت بڑا فریبکار تھا جو قلعے کا والی بن گیا ہے میں کہتا ہوں کہ جو طاقت تم میں ہے وہ مجھ میں نہیں ہے تم ان چند ایک لوگوں میں سے ہو جنہیں خدا ایک خاص طاقت دے کر دنیا میں بھیجتا ہے میں نے تمہیں عبید اللہ کی بات سنائی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا صرف اس کا باپ تھا جس نے اس کی پشت پناہی کی تھی دیکھ لو وہ مصر کا حکمران بنا اور آج بھی مصر عبیدیوں کے قبضے میں ہے ابو طاہر کرامتی بے وقوف آدمی تھا وہ اپنی عقل کی حدود سے آگے نکل گیا تھا استاد محترم حسن بن صبح نے کہا یہ تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہے لیکن مجھے ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے جس سے میں جان سکوں کہ یہ طاقت کیا ہے اور اسے کس طرح استعمال کروں وہ طاقت تم اپنے ساتھ لائے ہو احمد بن غتاش نے کہا وہ تو میں جانتا ہوں حسن بن صباہ نے کہا وہ میرے اندر موجود ہے نہیں حسن احمد بن غتاش نے کہا میں تمہارے اندر کی طاقت کی بات نہیں کر رہا میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے ساتھ آئی ہے کیا نام ہے اس کا فراح کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ تم اس لڑکی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے ہاں استاد محترم حسن بن صبح نے کہا میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا کہتے ہیں کہ عورت مرد کی بہت بڑی کمزوری ہے احمد بن قتاش نے کہا وہ غلط نہیں کہتے حسین عورت بہت بڑی طاقت ہے دلکش عورت ایک نشہ ہے عورت کی دل ربائی نے پتھر دل بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں تم اس طاقت کو استعمال کرو گے میں نے تمہیں سجاہ بن حارث اور مسلمہ کی کہانی سنائی ہے سجاہ نے اتنا بڑا لشکر کس طرح اکٹھا کر لیا تھا اس نے کئی قبیلوں کے سرداروں کو کس طرح اپنا پیروکار بنا لیا تھا صرف اس لیے کہ وہ حسین عورت تھی وہ نشہ بن کر آدمی پر تاری ہو جاتی تھی لیکن استاد محترم حسن بن صبا نے مسکرا کر کہا وہ تو ایک مرد سے مار کھا گئی تھی نہیں حسن احمد بن غتاش نے کہا مسلمہ نے اسے تین روز اپنے خیمے میں رکھ کر اسے بیوی بنائے رکھا تھا یہ اس کی بہت بڑی کمزوری تھی اور اگر غور کرو تو اس کے بعد ہی مسلمہ کا زوال شروع ہوا تھا میں تمہیں طریقے بتاؤں گا کہ جو طاقت تم اپنے ساتھ لائے ہو اس سے تم نے خود کس طرح بچنا ہے اور اسے کس طرح استعمال کرنا ہے کیا آپ مجھے علم سحر بھی سکھائیں گے حسن بن صبا نے پوچھا ہاں وہ تو میں نے تمہیں سکھانا ہی ہے لیکن یہ خیال رکھو سحر کے علاوہ کچھ پراسرار علم اور بھی ہیں اگر تم ان میں سے کسی ایک علم کے بھی ماہر ہو جاؤ تو موجزے کر کے دکھا سکتے ہو لیکن بھروسہ اسی طاقت پر کرنا ہے جو تمہاری اپنی ہے اپنی روحانی قوتوں کو بیدار کرو تو پھر تم دیکھو گے کہ موجزے کس طرح ہوتے ہیں لیکن ہمیں کسی اور قوت کی ضرورت ہے احمد بن غتاش نے اس کے ساتھ تقریباً وہی باتیں کی جو اس سے پہلے ابن آتاش اور پھر ایک اور درویش اس کے ساتھ کر چکے تھے احمد بن غتاش نے اسے ایک بات یہ بتائی کہ اس علاقے میں جو چھوٹے بڑے قلعے ہیں ان پر قبضہ کرنا ہے میں نے تمہیں کچھ تربیت دینی ہے احمد بن غتاش نے کہا اور تمہیں تیار کرنا ہے کہ کسی طرح سلجوقیوں کی حکومت میں داخل ہو جاؤ وہاں تمہیں کوئی عہدہ مل جائے پھر وہاں تم نے حاکموں کے حلقے میں اپنے ہم خیال پیدا کرنے ہیں اور پھر سلجوقیوں کی جڑیں کاٹنی ہیں اسی رات سے احمد بن غتاش نے حسن بن صباح اور فراح کو تربیت دینی شروع کر دی اور انہیں اس طرح کے سبق دینے لگا کہ اپنے ہم خیال کس طرح پیدا کرنے ہیں اس نے دیکھا کہ فراح کچھ جھمپی ہوئی سی تھی دیکھ لڑکی احمد بن غتاش نے فراح سے کہا ہم نے تجھے ہر کسی مرد کا کھلونا نہیں بنانا ذرا سوچ پودے کے ساتھ ایک پھول ہے اسے نہ جانے کتنے لوگ سونگتے ہیں لیکن پھول کی خوشبو اور تازگی ختم نہیں ہوتی ہم نے تجھے ایسا ہی پھول بنانا ہے لیکن ہم تجھے ایسا پھول نہیں بننے دیں گے جسے شاخ سے توڑ لیا جاتا ہے شاخ سے ٹوٹا ہوا پھول مرجھا جاتا ہے یا پتی پتی ہو کر مسلا جاتا ہے میں تجھے یہ طریقے بتاؤں گا کہ تو کس طرح شاخ کے ساتھ رہے گی اور تیری خوشبو اور تازگی ہمیشہ زندہ رہے گی اسلام کا قافلہ ساڑھے چار صدیوں کی مسافت طے کر چکا تھا اس قافلے نے لق و دخ صحرا جسموں کا پانی چوس لینے والے ریگزار اور خون کے دریا پار کیے تھے اس قافلے نے جوش میں آئی ہوئی جوئے کوہستان کی مانند چٹانوں کے جگر چاک کیے تھے اس قافلے نے دشوار گزار جنگلوں کے سینے چیر دیے تھے اس قافلے نے تیروں اور برچیوں کی بوچھاڑوں میں بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے اور زرتست کے پجاری اپنی سلطنت مجاہدین کے اس قافلے کے قدموں میں پھینک کر بھاگ گئے تھے اس قافلے نے تیز و تن طوفانوں کے منہ موڑ دیے تھے مگر کسب ارتداد کی ایسی آندھی آئی کہ یہ قافلہ بکھرنے اور بھٹکنے لگا حسن بن سباہ بڑے ہی خوفناک طوفان کا ہراول تھا اس کا خطرہ روز بروز شدید ہوتا جا رہا تھا کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ آنے والا وقت کس کے عروج اور کس کے زوال کی داستان سنائے گا داستان کو خیر اور شر کی اس داستان کو قلعہ شہدر تک پہنچایا تھا اس قلعے میں ایک اسماعیلی احمد بن غتاش نے ایک بڑی حسین و جمیل دوشیزہ زرین کے ذریعے قبضہ کیا تھا قلعہ فوج فتح کیا کرتی ہے قلعے کا محاصرہ کیا جاتا ہے محاصرہ طول بھی پکڑ لیا کرتا ہے قلعے میں داخل ہونے کے لیے کمندیں پھینکنے اور دروازے توڑنے کی کوششیں ہوتی ہیں اوپر سے تیروں اور برچیوں کا مہ برستا ہے محاصرہ کرنے والے لہو لہان ہوتے ہیں تڑپتے ہیں اور مرتے ہیں اور خون کے دریا بہا کر ایک قلعہ سر ہوتا ہے لیکن قلعہ شہدر ایک نوخیز لڑکی نے بڑے ہی پیارے انداز سے قلعے کے والی کی چہیتی بیوی بن کر فتح کر لیا اس والی قلعہ کا نام ذاکر تھا جس کی تفصیلی داستان رومان پہلے سنائی جا چکی ہے قلعہ احمد بن غتاش کے قبضے میں آ گیا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صباح اس قلعے میں کس طرح پہنچا تھا اس کے ساتھ فراح نام کی ایک لڑکی بھی تھی حسن بن صباح اور فراح اس محبت کے زنجیروں میں بندے ہوئے تھے جس کا تعلق دلوں اور روحوں سے ہوتا ہے احمد بن غتاش نے دونوں کی تربیت شروع کر دی تھی یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ احمد بن غتاش نے ان تمام اسماعیلیوں کو جو قلعہ شہدر کے قید خانے میں بند تھے رہا کر دیا تھا اور پھر قافلے لوٹنے لگے رہزانے کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تاریخ بتانے سے قاصر ہے کہ حسن بن صباح اس استاد کی شاگردگی میں کتنا عرصہ گزار چکا تھا غالباً دو اڑھائی سال گزر گئے تھے ایک تو حسن بن صبح دنیا میں آیا تو شیطانی اوصاف اپنے ساتھ لایا تھا اس کے بعد اس نے انہی اوصاف کو ابھارا اور پھر ابن آتاش اور احمد بن غتاش نے ان اوصاف کو پختہ کر کے اسے پکا ابلیس بنا دیا تھا اسے علم سحر بھی سکھا دیا اور غالباً اسے احمد بن غتاش کچھ ایسی تربیت بھی دے رہا تھا جو زمین دوست تقریب کاری کے لیے کارآمد ہوتی ہے ان لوگوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ اسلام کو اسلام ہی رہنے دیں لیکن اللہ کے اس دین کو اپنی نظریات اور نفسیاتی خواہشات کے سانچے میں ڈھال لیں یہ ایک ایسی جنگ تھی جو ان لوگوں نے زمین کے نیچے جا کر لڑنی تھی کسی عمارت کو گرانا ہو تو اسے اوپر سے نہیں توڑا جا سکتا وقت لگتا ہے اور توڑنے والے منڈیر کی ایک دو اینٹیں ہی اکھاڑیں گے تو پکڑے جائیں گے عمارت کی بنیادوں میں پانی چھوڑ دیا جائے تو عمارت ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے اور لوگ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمارت کی بنیادوں میں پانی چلا گیا تھا اسلام کی فلک بوس عمارت کو مسمار کرنے کا یہی طریقہ اختیار کیا جا رہا تھا اس طریقہ جنگ کے لیے ہتھیاروں کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی مال و دولت کی ہوتی ہے اس میں انسان خریدے جاتے ہیں دینداروں کے دین و ایمان کی قیمت دی جاتی ہے احمد بن غتاش نے زر و جواہرات کی فراہمی کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا سلطنت اسلامیہ میں قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ کبھی کا ختم ہو چکا تھا کوئی لٹیرا رہزنی کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا قافلے کے ساتھ بے شمار لوگ ہوتے ہیں اکیلا آدمی مال و دولت لیے پاپ یادہ دہشت و بیابان میں بے دھڑک سفر کرتا ہے سلجوقی تو اس معاملے میں اور زیادہ سخت تھے لیکن سلجوقی سلطان ملک شاہ کے دور میں آ کر قافلے لٹنے لگے یہ سراغ نہیں ملتا تھا کہ اچانک لٹیروں کے یہ گروہ کہاں سے آ گئے یہ تو تاریخ سے پتا نہیں چلتا کہ سرکاری طور پر اس کا کیا سدباب ہوا تھا البتہ یہ واضح ہے کہ قافلوں کی آمد و رفت تقریباً بند ہو گئی تھی ایک روز احمد بن غتاش سے ملنے ایک آدمی آیا حسن بن صبا بھی اس کے پاس بیٹھا تھا دربان نے جو ہی احمد بن غتاش کو اس آدمی کی اطلاع دی تو احمد بن غتاش نے چونک کر کہا کہ اسے جلدی اندر بھیجو خوش آمدید میرے بھائی احمد بن غتاش نے اس آدمی کو دیکھتے ہی پرمسرت لہجے میں پوچھا بیٹھنے سے پہلے یہ سناؤ کہ کوئی خوشخبری لائے ہو بہت بڑی خوشخبری اس آدمی نے بیٹھتے ہوئے کہا ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے اور جوں جوں یہ آگے بڑھتا آ رہا ہے اس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا آ رہا ہے حسن بن صباح نے مسکراتے ہوئے کہا اس شخص نے جو قافلے کی خبر لایا تھا یہ بتانا شروع کر دیا کہ قافلہ کہاں ہے اور یہ کس راستے پر جا رہا ہے یہ راستہ شاہدر سے بہت دور سے گزرتا تھا وہ علاقہ پہاڑی بھی تھا اور یہ پہاڑ اور وادیاں درختوں سے اٹی پڑی تھیں اور جو علاقہ میدانی تھا وہ سب جنگلاتی تھا چونکہ قافلے جو پہلے لٹ چکے تھے وہ شہدر سے بہت دور لٹے تھے اس لیے کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ قافلے لوٹنے والے احمد بن غتاش کے آدمی ہیں اور یہ ساری دولت احمد بن غتاش کے قبضے میں جا رہی ہے کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس قافلے میں کیا کچھ ہے احمد بن غتاش نے پوچھا کیوں نہیں اس شخص نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا میں نے اس قافلے کے ساتھ دو پڑاؤ سفر کیا ہے اور پوری تفصیلات اپنی آنکھوں دیکھ کر اور کچھ قافلے والوں سے سن کر آیا ہوں ہمیں تم جیسے آدمیوں کی ضرورت ہے حسن بن صباح نے کہا اب بتاؤ کیا دیکھ آئے ہو زیادہ تر تاجر ہیں اس شخص نے جواب دیا ان میں بعض تو بہت ہی امیر کبیر لگتے ہیں بیس بیس تیس تیس اونٹوں پر ان کا مال جا رہا ہے مال کیا ہے اناج بھی ہے اس شخص نے جواب دیا کپڑا ہے چمڑا ہے اور سونے چاندی کے زیورات بھی ہیں چندے کنبے بھی قافلے کے ساتھ ہیں نوجوان لڑکیاں بھی ہوں گی حسن بن صباہ نے پوچھا زیادہ تو نہیں اس شخص نے جواب دیا سات آٹھ اچھی خاصی خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں ہیں چھوٹی عمر کی بچیاں بھی ہیں تو اور زیادہ اچھا ہے احمد بن غتاش نے کہا ہمیں پنیر ہی چاہیے جسے ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے وہاں لگا دیں گے اور اپنے انداز سے اس کی آبیاری کریں گے سوچنے والی ایک بات ہے حسن بن سباہ نے کہا کئی ایک قافلے لوٹے جا چکے ہیں پھر ان تاجروں وغیرہ نے یہ جرت کیسے کی کہ وہ اتنا مال و دولت اور اتنا بڑا قافلہ لے کر چل پڑے ہیں شاید ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کچھ عرصے قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ بند ہے اس لیے لٹیرے کسی اور علاقے میں چلے گئے ہوں گے میرا خیال کچھ اور ہے قافلے کی خبر لانے والے آدمی نے کہا قافلے میں موجود کوئی بھی شامل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تلوار اور برچھی لازمی طور پر ہونی چاہیے اور اس میں حملے کی صورت میں لڑنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پڑاؤ ہوتا ہے وہاں کئی ایک نوجوان رضاکارانہ طور پر پورے پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرا دیتے ہیں قافلے میں نوجوان آدمیوں کی تعداد ذرا زیادہ ہے میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قافلے کے ساتھ حفاظت کا انتظام بھی موجود ہے اس لیے ہمیں زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت احتیاط کی ہے ہاں یہ سوچنے والا معاملہ ہے احمد بن غتاش نے کہا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا ہم اس قافلے کو محافظ دیں گے حسن بن صباح نے کہا اور قافلے کی خبر لانے والے سے مخاطب ہوا تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھنا اور استاد محترم یہ کوئی پریشان کرنے والا معاملہ نہیں اس شخص نے بتایا کہ اس وقت تک قافلے کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے اور جس بستی اور شہر کے قریب سے یہ قافلہ گزرتا ہے اس میں لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں میں اس کی وجہ سمجھتا ہوں احمد بن غتاش نے کہا ایک عرصے بعد لوگوں نے ایک قافلہ دیکھا ہے اس لیے لوگ اس قافلے کے ساتھ چل پڑے ہیں یہ قافلہ منزل پر نہیں پہنچنا چاہیے حسن بن صباح نے کہا اسی لیے تو میں اتنی دور سے آیا ہوں اس شخص نے کہا مجھے فوراً بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے مجھے جلدی روانہ ہو جانا چاہیے احمد بن قتاش اور حسن بن صباہ نے اسے ہدایت دینی شروع کر دی یہ شخص گھوڑے پر سوار قلعے سے اس طرح نکلا کہ کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ یہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے شہر سے کچھ دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز ٹیکریوں اور جنگل میں غائب ہو گیا اس کے جانے کے فوراً بعد احمد بن غتاش نے اپنے دو خاص مصاحبین کو بلایا اور انہیں کچھ ہدایات دیں دونوں بڑی تیزی سے چلے گئے پہلے تو وہ شہدر میں کچھ لوگوں سے ملے اور پھر دیہات میں نکل گئے اسی شام کو سورج غروب ہونے کے بعد شہدر سے سات آٹھ میل دور کم و بیش پچاس گھوڑ سوار اکٹھے ہو گئے انہوں نے احمد بن غتاش کی ہدایت کے مطابق اپنا ایک امیر یا کمانڈر مقرر کر لیا اور اس طرف چل پڑی جس طرف سے قافلے نے گزرنا تھا انہیں راستہ وغیرہ سمجھا دیا گیا تھا ان کے سامنے دو اڑھائی دنوں کی مسافت تھی قافلے کا راستہ وہاں سے تقریباً ساٹھ میل دور تھا اس وقت تک قافلے کی تعداد ڈیڑھ ہزار سے تجاوز کر گئی تھی اس میں بوڑھے آدمی بھی تھے بوڑھی عورتیں بھی تھیں جوان اور نوجوان لڑکے زیادہ تھے نوجوان لڑکیاں اور بچے بھی تھے اونٹ بے شمار تھے تجارتی مال اور گھریلو سامان سے لدی ہوئی چار پانچ بیل گاڑیاں اور مار بردار گھوڑا گاڑیاں بھی تھی قافلے کے زیادہ تر آدمی گھوڑوں پر سوار تھے ایک پڑاؤ سے الگ صبح قافلہ چلا ابھی چند میل ہی طے کیے ہوں گے کہ قافلے کے آگے آگے جانے والے رک گئے ڈاکو ڈاکو قافلے کے آگے سے بڑی بلند آواز سے اعلان ہوا ہوشیار ہو جاؤ جوانوں ڈاکو آ گئے ہیں ہوشیار ہو جاؤ قافلے کی لمبائی ایک میل سے کہیں زیادہ تھی اعلان کئی بار دہرایا گیا اس کے جواب میں قافلے میں جتنے بھی نوجوان لڑکے جوان اور ادھیڑ عمر آدمی تھے تلواریں اور برچیاں تان کر ایسی ترتیب میں ہو گئے کہ قافلے کو محاصرے میں لے لیا تب پتہ چلا کہ قافلے میں کئی ایک ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کمانے اور تیروں سے بھری ہوئی ترکشیں ہیں لڑکیوں اور بچیوں کو درمیان میں کر لو اعلان ہوا کچھ آدمی لڑکیوں کے ساتھ رہیں ایک طرف سے کم و بیش پچاس گھوڑ سوار قافلے کی طرف آ رہے تھے ان کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ حملہ کرنے نہیں آ رہے ان کے پاس تلواریں تھیں لیکن تلواریں نیاموں میں تھیں بعض کے پاس برچیاں تھیں اور کچھ ایسے تھے جن کے پاس جنگی کلہاڑے تھے گھوڑوں کی رفتار حملے والی یا ہلہ بولنے والی نہیں تھی وہ جب قریب آئے تو ان کے آگے آگے دو سوار تھے ان دونوں نے ہاتھ اوپر کر کے لہرائے جو ایک پرامن اشارہ تھا قافلے میں جو تیر انداز تھے وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور کمانوں میں ایک ایک تیر ڈال لیا ہم دوست ہیں آنے والے ایک سوار نے کہا ہمیں دشمن نہ سمجھو پھر وہیں رک جاؤ قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا صرف ایک آدمی آگے آ کر بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو ہمارے تیر اندازوں تیغزنوں اور برچھی والوں کو دیکھ لو تم اتنے گھوڑے ہو کہ تھوڑی سی دیر میں تم اپنے خون میں ڈوب جاؤ گے اور تمہارے گھوڑے اور ہتھیار ہمارے پاس ہوں گے ان مشکوک گھڑ سواروں کے آگے آگے آنے والے دونوں سواروں نے پیچھے مڑ کر اپنے ہاتھ اٹھائے جو اشارہ تھا کہ باقی سوار پیچھے ہی رک جائیں تمام سوار رک گئے اور یہ دونوں سوار قافلے کے قریب آ گئے اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے قافلے کے اس معزز آدمی نے کہا جس نے اپنے آپ کو خود ہی میرے کارواں بنا لیا تھا ڈرو نہیں دوستوں ایک سوار نے کہا ہم پیشہ ور لوگ ہیں ہمارا پیشہ امیر لوگوں کی حفاظت کرنا ہے ہمیں اتنی جرت اور طاقت نہیں کہ اتنے بڑے قافلے پر حملہ کریں ہمیں پتا چلا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ قافلوں کو لوٹنے والے بھی موجود ہیں تو ہم نے اپنے ان دوستوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ چلو اس قافلے کے پیچھے جاتے ہیں اور امیر لوگوں کو حفاظت مہیا کریں گے اور حلال کی روزی کما لیں گے تمہارا سفر ابھی بہت لمبا باقی ہے قافلے پر کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ حملہ ہو سکتا ہے ہماری التجا ہے کہ ہمیں قافلے کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے چلو ہم راتوں کو پہرا بھی دیں گے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کتنے آدمی ہیں میرے کارواں نے کہا کیا تم انہیں اپنی حفاظت خود کرنے کے قابل نہیں سمجھتے نہیں ایک سوار نے جواب دیا ان میں ہمیں ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جس نے کبھی لڑائی لڑی ہو کیا آپ نہیں جانتے کہ قافلوں کو لوٹنے والے لڑنے اور مرنے کی مہارت رکھتے ہیں تمہارے ان آدمیوں نے جب اپنے ساتھیوں کے جسموں سے خون کے فوارے پھوٹتے دیکھے تو یہ سب بھاگ جائیں گے ہمیں اپنے محافظ بنا کر اپنے ساتھ لے چلیں ہم اتنی زیادہ اجرت نہیں مانگیں گے جو تم دے ہی نہ سکو تم میں بڑے بڑے امیر تاجر بھی ہیں جوان لڑکیوں کے باپ بھی ہیں پھر آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں آپ سب مل جل کر ہمیں اتنی سی اجرت تو دے سکتے ہیں جس سے کچھ دن ہمارے بچے بھی روٹی کھا لیں گے ایک بات میں بھی کہوں گا دوسرے سوار نے کہا اگر آپ ہمیں حلال روزی مہیا نہیں کریں گے اور ہمیں کہیں سے بھی روزی نہیں ملے گی تو ایک روز ہم بھی رہزنی شروع کر دیں گے اور قافلوں کو لوٹنے کا گروہ بنا لیں گے روزی دینے والا خدا ہے ایک بزرگ نے آگے آ کر کہا میرے ہم سفروں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ان کی روزی ہمارے ذمہ کر دی ہے نہ جانے یہ بیچارے کتنی دور سے ہمارے پیچھے آئے ہیں اور یہ حلال کی روزی کے پیچھے آئے ہیں انہیں مایوس نہ کرو اور ان کے ساتھ اجرت طے کر لو انہیں ساتھ لے چلو ہماری حفاظتی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا ان سے بات کر لو ان سے اجرت پوچھی گئی جو انہوں نے بتائی اور ان کے ساتھ سودا طے کر لیا گیا ان محافظ سواروں نے دو شرطیں پیش کیں ایک یہ کہ انہیں اجرت پیشگی دے دی جائے اور دوسری یہ کہ ان کا کھانا پینا قافلے کے ذمے ہوگا ان کی دونوں شرطیں مان لی گئیں قافلے کے ہر فرد نے اتنی رقم دے دی جو حساب کے مطابق ہر ایک کے ذمے آتی تھی قافلہ چل پڑا ان پچاس محافظوں نے اپنے آپ کو اس طرح تقسیم کر لیا کہ کچھ قافلے کے آگے ہو گئے کچھ قافلے کے پیچھے اور کچھ قافلے کے دائیں اور بائیں ہو گئے ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ محنت اور مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور وہ پیشاور چوکیدار اور محافظ ہیں پہلا پڑاؤ آیا تو ان میں سے بہت سے آدمیوں نے رات بھر دو دو ہو کر پڑاؤ کے چاروں طرف پہرا دیا اس سے قافلے والے ان سے مطمئن اور متاثر ہو گئے اگلی رات بھی انہوں نے اسی طرح پہرا دیا تیسرے پڑاؤ تک پہنچتے قافلے میں ڈیڑھ دو سو مزید افراد کا اضافہ ہو چکا تھا قافلہ ایک اور پڑاؤ کے لیے رک گیا سورج غروب ہو چکا تھا لوگ رات بسر کرنے کے لیے اپنے اپنے انتظامات میں مصروف ہو گئے عورتیں کھانا تیار کرنے لگیں پانی کی وہاں کوئی قلت نہیں تھی علاقہ سرسبز اور پہاڑی تھا پہاڑیاں ذرا پیچھے ہٹی ہوئی تھیں اور ان کے درمیان ہری بھری گھاس کا میدان تھا قریب ہی سے شفاف پانی کی ندی گزرتی تھی پڑاؤ کے لیے یہی جگہ موزوں تھی قافلے والے دن بھر کے تھکے ہوئے تھے کھانا کھا کر لیٹے اور لیٹتے ہی سو گئے محافظ سوار پہرے پر کھڑے ہو گئے اور ہر رات کی طرح پڑاؤ کے ارد گرد گھوم کر پہرا دینے لگے آدھی رات سے کچھ پہلے تھوڑی دور سے الو کے بولنے کی آواز آئی ایک الو پڑاؤ کے بالکل قریب سے بولا ایک بار پھر دور کے الو کی آواز آئی قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے پچاس ساٹھ گھوڑ سوار قافلے کے پڑاؤ کی طرف آ رہے تھے وہ جب پہاڑوں میں پہنچے اور پڑاؤ انہیں اپنے سامنے نظر آنے لگا تو وہ وہیں رک گئے گھوڑوں سے اترے اور آہستہ آہستہ چلتے پڑاؤ کی طرف بڑھنے لگے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں چندک کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں وہ جو پچاس محافظ تھے ان میں سے کچھ پہرے پر کھڑے تھے اور باقی سوئے ہوئے تھے ان کے جو ساتھی پہرے پر کھڑے تھے ان میں سے کچھ آہستہ آہستہ آئے اور انہیں جگایا تمام سوئے ہوئے محافظ آہستہ آہستہ اٹھے انہوں نے تلواریں نکال لیں پھر یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ادھر سے وہ بھی سوار آ گئے جنہوں نے گھوڑے پہاڑیوں کے پیچھے کھڑے کیے تھے یہ سب یعنی محافظ بھی اور ادھر سے آنے والے بھی ایک جگہ آپس میں ملے محافظوں میں سے ایک نے نئے آنے والوں کو بتانا شروع کر دیا کہ کون کہاں ہے یعنی فلاں جگہ امیر کبیر تاجر ہیں اور فلاں جگہ نوجوان لڑکیاں ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب محافظ بھی اور ادھر سے آنے والے بھی تعداد میں ایک سو سے زیادہ ہو گئے محافظ دراصل لٹیرے ہی تھے جنہوں نے دھوکہ دے کر قافلے کے ساتھ رہنا تھا اور ان کے پچاس ساٹھ ساتھیوں نے راستے میں آ کر ان سے ملنا تھا یہ محافظ اس لیے قافلے میں شامل ہو گئے تھے انہوں نے پیچھے دیکھ لیا تھا کہ قافلے میں لڑنے والے نوجوانوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے جو آدمی احمد بن غتاش کو اس قافلے کی اطلاع دینے گیا تھا اس نے بتایا تھا کہ اس قافلے پر حملہ ناکام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں لڑنے والے آدمیوں کی تعداد زیادہ ہے احمد بن قطاش یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا لیکن حسن بن صباح کے دماغ نے فوراً یہ ترکیب سوچ لی تھی کہ لٹیروں کے گروہ کے آدھے آدمی پیشہ ور محافظ بن کر قافلے میں شامل ہو جائیں گے تاکہ قافلے والے راتوں کو خود پہرا نہ دیں اور وہ اپنی حفاظت سے بے فکر ہو جائیں حسن بن صباح نے اطلاع لانے والے کو یہ ترکیب بڑی اچھی طرح سمجھا دی تھی یہ شخص بڑی تیزی سے لٹیروں کو اکٹھا کرتا پھرا اور ان کا جو لیڈر تھا اسے اس نے یہ ترکیب سمجھا دی لیڈر نے بڑی خوش اسلوبی سے اس ترکیب پر عمل کیا قافلے والے سمجھ ہی نہ سکے کہ جنہیں وہ محافظ سمجھ بیٹھے ہیں وہ رہزن ہیں ان رہزنوں نے قافلے کے بچے بچے پر اپنا اعتماد قائم کر لیا تھا ان ایک سو سے زیادہ رہزنوں نے پڑاؤ کے ایک طرف سے قتل عام شروع کیا انہیں بتایا گیا تھا کہ نوجوان لڑکیوں کمسن بچیوں اور بچوں کو زندہ لانا ہے جب قافلے والوں کا قتل عام شروع ہوا تو دوسروں کی آنکھ کھل گئی لیکن رہزنوں نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی اس کے بعد ایک ہڑبونگ تھی قیامت کا سامان تھا جو کوئی ہڑبڑا کر اٹھتا تھا اس کے جسم میں برچی اتر جاتی یا تلوار اس کی گردن صاف کاٹ دیتی وہاں ان کی چیخو پکار سننے والا اور سن کر مدد کو پہنچنے والا کوئی نہ تھا لڑکیوں اور بچوں کی دل دوست چیخیں تھیں جو رہزنوں اور قاتلوں کے دلوں کو موم نہیں کر سکتی تھی کچھ زیادہ دیر نہ لگی کہ قافلے کا صفایا ہو گیا لٹیروں نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا پھر انہوں نے یہ سامان اونٹوں بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر لاد دیا نوجوان لڑکیوں بچیوں اور بچوں کو ہانگ کر ایک طرف لے جانے لگے قیامت کی اس ریزی میں ایک دو اونٹ اور ایک دو گھوڑے کھل کر ادھر ادھر ہو گئے تھے شاید چند انسان بھی بچ گئے ہوں گے رازن بڑی جلدی میں تھے انہوں نے لڑکیوں اور بچوں کو ایک گھوڑا گاڑی پر سوار کر لیا اور چار پانچ آدمی ان کے ساتھ سوار ہو گئے اور وہ پہاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گئے صبح کا اجالا سفید ہوا تو آسمان نے اس میدان میں لاشوں پر لاشیں پڑی دیکھی لاشوں کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا قریب کی ایک ٹیکری کے اوپر ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا اس نے اپنی اتنی لمبی عمر میں ایسے منظر پہلے بھی دیکھے ہوں گے وہ کوئی تجربے کار آدمی تھا وہ اسی قافلے کا ایک فرد تھا رات کو جب قتل عام شروع ہوا تو وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا اور ٹیکری پر چڑھ کر اونچی گھاس میں چھپ گیا تھا وہ رات بھر اپنے ہم سفروں اور ان کے بچوں اور عورتوں کی چیخ و پکار سنتا رہا تھا وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور ٹیکری سے اترا اسے ایسا کوئی ڈر نہ تھا کہ ڈاکو پھر آ جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے وہ آہستہ آہستہ لاشوں کو دیکھتا گیا وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ خواب میں چل رہا ہو وہ اپنے کنبے کو ڈھونڈ رہا تھا وہاں تو کوئی کہاں اور کوئی کہاں پڑا تھا اسے بہت ہی چھوٹے سے ایک بچے کی لاش پڑی نظر آئی بچے کی عمر چند مہینے ہی ہوگی وہ کچھ دیر اس گنچے کو دیکھتا رہا جو بن کھلے مرجھا گیا تھا بچے سے نظریں ہٹا کر اس نے ہر طرف دیکھا اسے کچھ دور ایک اونٹ نظر آیا جو بڑی بے پرواہی سے اس خونی منظر سے بے نیاز گھاس چر رہا تھا بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے خدا کو ڈھونڈ رہا ہو اچانک اسے ایک خیال آ گیا وہ بڑی تیزی سے اونٹ کی طرف چل پڑا اونٹ کی طرف جا کر اس کی مہار پکڑی اور وہیں بٹھا دیا پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اسے ایک کجاوا ایک جگہ پڑا دکھائی دیا وہ گیا اور کجاوا اٹھا کر اونٹ کے پاس لے گیا اونٹ کی پیٹ پر رکھ کر اس نے کجاوا کس دیا پھر اس دودھ پیتے بچے کی خون آلود لاش اٹھا کر لے گیا لاش کو کجاوے میں رکھا اور خود بھی اونٹ پر سوار ہو گیا اور اونٹ کو اٹھایا اس نے اونٹ کا رخ مرو کی طرف کر دیا اس وقت مرو سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت تھا سلطان ملک شاہ وہیں ہوتا تھا ملک شاہ روایتی بادشاہوں جیسا بادشاہ نہیں تھا لیکن جہاں وہ رہتا تھا وہ محل سے کم نہ تھی ایک روز وہ اپنے مصاحبوں وغیرہ میں بیٹھا ہوا تھا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ملک شاہ نے کہا اور کچھ دیر سوچ کر بولا قافلوں کے لٹنے کا خطرناک سلسلہ ختم ہو گیا ہے ہم کسی کو پکڑ تو نہیں سکے لیکن پکڑنے اور سزا دینے والا اللہ ہے یہ اللہ ہی ہے جس نے میری مدد کی اور قافلے محفوظ ہو گئے سلطان محترم دربان نے اندر آ کر کہا ایک ضعیف العمر شتر سوار آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے کہاں سے آیا ہے سلطان نے پوچھا کیا چاہتا ہے کچھ پوچھا تم نے نہیں سلطان عالی مقام دربان نے جواب دیا اس کی حالت اچھی نہیں معلوم ہوتا ہے بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے اس نے بہت چھوٹے سے بچے کی لاش اٹھا رکھی ہے لاش کو جیسے خون سے نہلایا گیا ہو لاش ملک شاہ نے چونک کر کہا چھوٹے سے بچے کی لاش اسے فوراً اندر بھیجو یہ فریادی معلوم ہوتا ہے وہ ضعیف العمر ہانپتا کامتا جھکا جھکا بازوؤں پر چند ماہ عمر کے بچے کی خونالود لاش اٹھائے ملک شاہ کے سامنے آیا اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اس کے آنکھوں کا نور بجھ چکا تھا آؤ میرے بزرگ ملک شاہ اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا کیا مشکل تمہیں یہاں لے آئی ہے ایک بچے کی لاش لایا ہوں اے سلطان بوڑھے نے کہا یہ آپ کا بچہ ہے اس نے آگے بڑھ کر لاش سلطان کے قدموں میں رکھ دی اونٹ کی پیٹ پر تین دن اور تین راتیں سفر کیا ہے نہ اونٹ نے کچھ کھایا ہے نہ میں نے یہ اللہ کی امانت تھی جس میں سلجوقی سلطان نے خیانت کی دیکھ سلطان دیکھ اس بن کیلی کلی کو دیکھ اس ننھے سے بچے میں ابھی یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ یہ زندہ ہے اور مرتے وقت اسے یہ احساس نہیں ہوا ہوگا کہ موت نے اسے ماں کی آغوش سے اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا ہے سلطان ملک شاہ نے دربان کو بلوایا اور کہا کہ وہ بچے کی لاش لے جائے اسے غسل دے کر کفن پہنایا جائے اے بزرگ انسان سلطان نے بوڑھے سے کہا کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ شکوے اور شکایت سے پہلے یہ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اسے کس نے قتل کیا ہے یہ میرے کسی ہم سفر کا بچہ تھا بوڑھے نے کہا میں اس کے باپ کو نہیں جانتا اس کی ماں کو نہیں جانتا انہیں میں کبھی بھی نہیں جان سکوں گا وہ بھی قتل ہو گئے ہیں وہ کون تھے کہاں سے آئے تھے کہاں جا رہے تھے میں نہیں جانتا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہمارے قافلے کے ساتھ تھے قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا بوڑھے نے تفصیل سے سنایا کہ قافلہ کہاں سے چلا تھا کس طرح اس میں مسافروں کا اضافہ ہوتا گیا اور پھر کس طرح اور کہاں قافلے پر اس وقت حملہ ہوا جب سب گہری نیند سو رہے تھے سلطان غصے کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا تھا وہ بار بار ایک ہاتھ کا گھونسا دوسرے کی ہتیلی پر مارتا تھا اس کے چہرے پر قہر اور اتاب کے آثار گہرے ہوتے جا رہے تھے کچھ عرصہ پہلے قافلوں پر حملے شروع ہوئے تھے بوڑھے نے کہا پھر یہ حملے خود ہی ختم ہو گئے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ نے ڈاکوؤں کی سرکوبی کا کوئی بندوبست کر دیا تھا بلکہ لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا تھا ہم بدقسمت اس خوش فہمی میں نکل کھڑے ہوئے کہ منزل پر پہنچ جائیں گے اس بچے کی لاش یہاں کیوں لائے ہو سلطان ملک شاہ نے پوچھا سلطان کو یہ دکھانے کے لیے کہ سلطان کے گناہوں کی سزا یا کو ملا کرتی ہے بوڑھے نے کہا میں عقیدے کا سننی ہوں آپ مجھے معاف کریں یا نہ کریں مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں میں خلافہ راشدین کی بات کروں گا جن کے دور میں ہر طرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگوں کی عزت محفوظ ہو گئی تھی جان محفوظ ہو گئی تھی اور لوگوں کے مال و اموال محفوظ ہو گئے تھے وہ ریایا کو اور ریایا کے بچوں کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے میں بچے کی لاش اس لیے یہاں لایا ہوں کہ سلطان اس معصوم کی کھلی اور ٹہری ہوئی آنکھوں میں اپنے گناہوں کا عکس دیکھ لے دیکھ لیا ہے میرے بزرگ سلطان نے کہا ہم ان قزاقوں کو پکڑیں گے ہمارے قافلے سے تمام نوجوان لڑکیوں اور بچیوں کو قزاق اپنے ساتھ لے گئے ہیں بوڑھے نے کہا انہیں وہ قتل نہیں کریں گے انہیں عمرہ کے گھروں میں فروخت کیا جائے گا انہیں عیش و عشرت کا ذریعہ بنایا جائے گا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں رقاصہ بنیں گی عصمت فروش بنیں گی اور ساری عمر اپنے سلطان کے اس گناہ کی سزا بھکتی رہیں گی کہ سلطان نے اپنے فرائض سے نظریں پھیر لی تھیں سلطان کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے میں قافلے والوں کی روحوں کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں تاریخ بتاتی ہے کہ سلجوقی سلطان اسلام کے سچے پیروکار تھے ان میں روایتی بادشاہوں والی خو نہیں تھی اس بوڑھے نے ایسی سخت باتیں بھی کہہ ڈالی تھیں جو کوئی معمولی سا حاکم بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن سلطان ملک شاہ نے نہ صرف یہ کہ بوڑھے کا غصہ بھی برداشت کیا اور طنز بھی بلکہ حکم دیا کہ اسے مہمان خانے میں رکھا جائے اور جب تک یہاں قیام کرنا چاہے اسے سلطان کے ذاتی مہمان کی حیثیت سے رکھا جائے ملک شاہ نے اسی وقت فوج کے سپہ سالار اور کوتوال کو بلوا کر انہیں وہ جگہ بتائی جہاں قافلہ لوٹا گیا اور قافلے والوں کا قتل عام ہوا تھا اس نے حکم دیا کہ ہر طرف ہر شہر اور ہر آبادی میں جاسوس پھیلا دیے جائیں یہ کوئی بہت بڑا اور منظم گروہ ہے سلطان ملک شاہ نے کہا تم جاسوسوں اور مقبروں کے بغیر اس کا سراغ نہیں لگا سکتے مجھے ان چھوٹے چھوٹے قلعوں کے مالکوں اور قلعے داروں پر بھی شک ہے ان کے ساتھ ہمیں مرویت سے پیش آنا پڑتا ہے تم جانتے ہو کہ وہ کسی بھی وقت خود مختاری کا اعلان کر سکتے ہیں میں ان پر فوج کشی نہیں کرنا چاہتا ورنہ یہ سرکش اور باقی ہو جائیں گے سلطان عالی مقام سپہ سالار نے کہا میری نظر قلعہ شہدر کے والی احمد بن غتاش پر بار بار اٹھتی ہے مجھے شک ہے کہ وہ کوئی زمین دوست کارروائیوں میں مصروف ہے شہدر ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی آبادی خاصی زیادہ ہے احمد کو اس آبادی سے فوج مل سکتی ہے اسے شہدر کا والی میں نے ہی بنایا تھا سلطان نے کہا اور یہ شہر اس کے حوالے اس کی کچھ خوبیاں دیکھ کر ہی کیا تھا اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ اہل سنت ہے اور وہ جب واز اور خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو کفر کے پتھر بھی مم ہو جاتے ہیں اس قلعے کے پہلے والی ذاکر نے وصیت کی تھی کہ شہدر کا والی احمد بن غتاش کو مقرر کیا جائے گستاخی معاف سلطان محترم کوتوال نے کہا کسی کی خطابت سے متاثر ہونا اور بات ہے لیکن ایسے خطیب کی نیت اور دل میں چھپے ہوئے عزائم کو سمجھنا بالکل ہی مختلف معاملہ ہے اور یہی ایک راز ہے جو جاننا ضروری ہوتا ہے مجھے کچھ ایسی اطلاعیں ملتی رہی ہیں جن سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ شہدر میں اسماعیلی اکٹھے ہو رہے یہ شک ایک اور وجہ سے بھی پختہ ہوتا ہے سپہ سالار نے کہا احمد نے قلعے کا والی بنتے ہی ان تمام اسماعیلیوں کو رہا کر دیا تھا جنہیں سنی عقیدے کے خلاف کام کرتے پکڑا گیا تھا لیکن اب ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تین سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اب ہم صرف یہ کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے کہ کسی ایسے جاسوس کو شہدر بھیج دیتے ہیں جو بہت ہی ذہین دانش مند اور ہر بات کی گہرائی میں اتر جانے والا ہو وہ ذرا اونچی حیثیت کا آدمی ہونا چاہیے جو والی قلعہ کی محفلوں میں بیٹھنے کے قابل ہو ایسا کوئی آدمی تمہاری نظر میں ہے سلطان نے پوچھا میرے پاس دو ایسے آدمی ہیں کوتوال نے کہا ان دونوں میں سے جو بہتر ہے اگر آپ حکم دیں تو میں اسے شہدر بھیج دوں گا بھیجنے سے پہلے میں اسے کچھ دن تربیت دوں گا بھیج دو ملک شاہ نے کہا اگر فوج کشی کی ضرورت پڑی تو میں ہیل و حجت نہیں کروں گا میں اپنی ذات کی توہین برداشت کر سکتا ہوں اپنے عقیدے کے خلاف ایک لفظ بھی گوارہ نہیں کروں گا اس شخص کا نام یحییٰ ابن الحادی تھا اس کی عمر تیس سال سے کچھ اوپر تھی عراقی عرب تھا خوبرو اتنا کہ ہجوم میں ہوتا تو بھی دیکھنے والوں کی نظریں اس پر رک جاتی تھیں جسم گھٹا ہوا اور ساخت کشش ایسا ہی حسن اس کی زبان میں تھا عربی اس کی مادری زبان تھی فارسی بھی بولتا اور سلجوقیوں کی زبان بھی سمجھ اور بول لیتا تھا یہ ترکی زبان تھی شہ سوار تھا تیغ زنی اور تیر اندازی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا کوتوال نے اسے آٹھ دس دن کے لیے اپنے ساتھ رکھا اور تربیت دیتا رہا ابن الحادی کوتوال نے اسے شہدر روانہ کرنے سے ایک روز پہلے کہا یہ تو تم جان چکے ہو کہ تم شہدر جاسوسی کے لیے جا رہے ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب لوٹو گے لیکن ایک بار پھر سن لو کہ تمہارا مقصد کیا ہے شک یہ ہے کہ احمد بن غتاش کی کچھ زمین دو سرگرمیاں ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسماعیلیوں اور باغیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اگر ایسا نہیں تو یہ تم نے دیکھنا ہے کہ اس کے درپردہ عزائم کیا ہیں کیا یہ عزائم سلطنت کے حق میں ہیں یا احمد سرکشی اور خود مختاری کی طرف بڑھ رہا ہے میں آپ تک خبریں کس طرح پہنچایا کروں گا یہیا ابن الحادی نے پوچھا سنان تمہارے ساتھ جا رہا ہے کوتوال نے اسے بتایا وہ تمہیں ملتا رہے گا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں ابن الحادی اگلی صبح یہیا ابن الحادی اور سنان شہدر کو روانہ ہو گئے احمد بن غتاش کو بتایا جا چکا تھا کہ قافلہ کامیابی سے لوٹ لیا گیا ہے آٹھ دس دنوں بعد وہ تمام زر و جواہرات جو قافلے سے ملے تھے احمد کے حوالے کر دیے گئے تھے پھر باقی سامان بھی تھوڑا تھوڑا اس کو پہنچایا جاتا رہا کسی کو شک تک نہ ہوا کہ قافلہ والی شہدر کے کہنے پر لوٹا گیا تھا محترم استاد ایک روز حسن بن صباہ نے احمد بن غتاش سے پرمسرت لہجے میں کہا کیا اتنا مال و دولت اور اتنی حسین نوخیز لڑکیاں پہلے بھی آپ کو کسی قافلے سے ملی تھیں نہیں حسن احمد نے کہا میں نے اب تک جتنے قافلوں پر حملے کرائے تھے ان سب کا لوٹا ہوا مال اکٹھا کیا جائے تو اتنا نہیں بنتا جتنا اس ایک قافلے سے حاصل ہوا ہے احمد خاموش ہو گیا اور حسن بن صبح کو غور سے دیکھ کر بولا کیوں حسن آج تم کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہو ہاں استاد حسن نے کہا میں اس لیے خوش نہیں کہ اس قافلے نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے بلکہ میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میری بتائی ہوئی ترکیب کامیاب رہی ہے میں کوئی اور بات کہنے لگا تھا اس کامیابی کا جشن منانا چاہیے اور اس جشن میں شہر کے لوگوں اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے کیا لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے احمد بن غتاش نے پوچھا ناچ گانا کراؤ گے جو کچھ بھی کرو گے وہ بات کی بات ہے لیکن پہلے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ لوگوں کو کیا بتاؤ گی کہ یہ کیسا جشن ہے بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے حسن نے کہا جشن تو ہم منائیں گے لوگوں کو کسی اور طریقے سے شامل کرنا ہے وہ اس طرح کہ کم از کم دو دن گھوڑ دوڑ نیزہ بازی تیغزنی تیر اندازی کشتی وغیرہ کے مقابلے کرائے جائیں اور جیتنے والوں کو انعام دیں گے ہم نے جشن تو اپنا منانا ہے لیکن اس سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ لوگ خوش ہو جائیں گے لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ بہت ضروری ہے لیکن یہ احتیاط ضروری ہوگی کہ میں لوگوں کے سامنے نہیں آؤں گا یا انہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا کیونکہ میں نے بعد میں کسی اور روپ میں سامنے آنا ہے جشن آپ کو ہر دل عزیز بنانے کے لیے ضروری ہے احمد بن غتاش کو یہ تجویز اتنی اچھی لگی کہ اس نے اسی وقت جشن کی تفصیلات طے کرنی شروع کر دیں پھر حکم دیا کہ شہر میں اور ارد گرد کے علاقے میں ایک ہی دن میں یہ منادی کرا دی جائے کہ فلاں دن شہدر میں گھوڑ دوڑ نیزہ بازی تیغزنی کشتی وغیرہ کے مقابلے ہوں گے جن میں جو چاہے شریک ہو کر انعام حاصل کر سکتا ہے اس منادی سے شہدر کے ارد گرد کے علاقے میں نئی جان پڑ گئی لوگ ایک دو دن پہلے ہی شہدر پہنچنا شروع ہو گئے شہر کے ارد گرد خیموں کی ایک وسیع اور اس بستی آباد ہو گئی گھوڑوں اور اونٹوں کا کوئی شمار نہ تھا مقابلے کے دن سے ایک دن پہلے خیموں کی بستی اتنی دور دور تک پھیل گئی تھی کہ اس کے درمیان شہدر گاؤں سا لگتا تھا سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے حسن بن صباہ اپنے استاد اور پیر و مرشد احمد بن غتاش کے ساتھ محل نما مکان کے بالا خانے کی کھڑکی میں کھڑا باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا ان کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں تھی میرے مرشد حسن بن صبا نے احمد سے کہا یہ ہے وہ مخلوق خدا جسے ہم نے اپنی مریدی میں لینا ہے کیا یہ ممکن ہے ناممکن بھی نہیں حسن احمد نے کہا ہمارا کام آسان تو نہیں ہم نے ناممکن کو ممکن کر دکھانا ہے تمہارے ساتھ یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں اگر حکومت ہماری ہوتی تو پھر کوئی مشکل نہیں تھی ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ حکمران سلجوقی ہیں اور وہ اہل سنت ہیں ہم تعداد میں تھوڑے ہیں ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا ہے تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو اس ہجوم کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری یہ تجویز کتنی قیمتی ہے تفریح استاد محترم حسن نے کہا انسان کی فطرت تفریح چاہتی ہے انسان حقیقت کا مفرور ہے لذت چاہتا ہے آپ استاد ہیں آفتاب ہیں آپ میں آپ کے سامنے چراغ سے بڑھ کر کیا حیثیت رکھتا ہوں مجھے آپ کا سبق یاد ہے ہر انسان کی ذات میں کمزوریاں ہیں اور ہر انسان اپنی کمزوریوں کا غلام ہے اس ہجوم میں بڑے امیر لوگ بھی ہیں زبردستی اور برتری ان کی کمزوری ہے اور جو غریب ہیں وہ ایسے خدا کی تلاش میں ہیں جو انہیں بھی امیر بنانے کی قدرت رکھتا ہے انہیں یہ خدا ہم دیں گے احمد نے کہا انہیں ہم اپنے عقیدے میں لے آئیں گے سورج غروب ہو گیا شہدر اور اس کے ارد گرد خیموں کی دنیا کی گہما گہمی رات کی تاریکی اور سکوت میں دم توڑ چکی تھی باہر کے لوگ نیند کی آغوش میں مدہوش ہو گئے تو احمد اور حسن کی دنیا کی رونق عروج پر پہنچ گئی شراب کا دور چل رہا تھا نیک و بد کی تمیز ختم ہو چکی تھی صبح طلوع ہوئی تو ہزاروں انسانوں کا ہجوم بے کر اس میدان کے ارد گرد جمع ہو گیا جس میدان میں مختلف مقابلے منعقد ہونے تھے یہ بہت ہی وسیع و عریض میدان تھا مقابلے میں شرکت کرنے والوں کو منتظمین نے الگ جگہ دے دی تھی اس طرف کسی تماشائی کو جانے کی اجازت نہیں تھی احمد بن غتاش کے بیٹھنے کی جگہ ایک چبوترے پر تھی جو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا شاہی مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام بھی اسی چبوترے پر تھا اس پر بڑا ہی خوبصورت شامیانہ تنا ہوا تھا برچی بردار سنتری اور چوبیدار چمکیلے اور رنگدار لباس میں چبوترے کے نیچے اور اوپر چاکو چوبند کھڑے تھے ہر لحاظ سے یہ اہتمام شاہانہ لگتا تھا روم کی شہنشاہیوں کی یاد تازہ ہو رہی تھی اچانک دو نقارے بجنے لگے ایک طرف سے احمد بن غتاش شاہی مہمانوں اپنے خاندان کے افراد اور مصاحبوں کی جلوس میں شاہانہ چال چلتا آیا اس کے ساتھ ایک بارش آدمی تھا جو سرتا پا ہلکے سبز رنگ کی ابا میں ملبوس تھا اس کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آتا تھا کیونکہ اس نے سر پر جو کپڑا ڈالے رکھا تھا اس کپڑے نے اس کا آدھا چہرہ اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں اور ناکھی نظر آتی تھی وہ حسن بن صباہ تھا جس نے اپنے آپ کو لوگوں سے مستور رکھنا تھا احمد بن غتاش حسن بن صباہ کے ساتھ یوں چل رہا تھا جیسے حسن بن صباہ کوئی بہت ہی معزز اور برگزیدہ بزرگ ہو یہ سب لوگ چبوترے پر آ کر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرسیوں پر بیٹھ گئے احمد بن غتاش اٹھا اور چبوترے پر دو چار قدم آگے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا میں نے ان مقابلوں کا اہتمام اس لیے کرایا ہے کہ اسلام کی پاسبانی کے لیے قوم کے ہر فرد کا مجاہد بننا لازمی ہے جہاد کے لیے تیاری کرتے رہنا ہر مسلمان کا فرض ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں کتنے لوگ جہاد میں دشمن کو تحتائق کرنے کے قابل ہیں اس نے ہاتھ بلند کر کے نیچے کیا جو اشارہ تھا کہ مقابلے شروع کیے جائیں گھوڑ دوڑ شروع ہو گئی لوگوں نے دادو تحسین کا شور و غل بپا کر دیا اس کے بعد گھوڑ سواری کے کرتبوں کے مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار میدان میں اترے جب اونٹوں کی دوڑ ختم ہو گئی تو اعلان ہوا کہ اب تیر اندازی کا مقابلہ ہوگا اس اعلان کے ساتھ ہی چار آدمی ایک بہت بڑا پنجرا اٹھائے ہوئے میدان میں آئے پنجرے میں ڈیڑھ دو سو کبوتر بند تھے ایک آدمی نے اعلان کیا کہ ایک کبوتر اڑایا جائے اور ایک تیر انداز اس کبوتر کو تیر سے گرائے گا یہ بھی کہا گیا کہ کوئی تیر انداز پہلے تیر سے کبوتر کو نہ گرا سکے گا تو وہ دوسرا اور پھر تیسرا تیر بھی چلا سکتا ہے اول انعام ان تیر اندازوں کو دیے جائیں گے جو پہلے ہی تیر سے کبوتر کو نشانہ بنا لیں و بیش ایک سو تیر انداز ایک طرف کھڑے تھے پھر تیر اندازوں کو بلایا گیا پنجرے میں سے ایک کبوتر نکال کر اوپر کو پھینکا گیا تیر اندازوں نے کمان میں تیر ڈالا اور جب کبوتر ذرا بلندی پر گیا تو اس نے تیر چلایا لیکن کبوتر تیر کے راستے سے ہٹ گیا تھا تیر انداز نے بڑی پھرتی سے ترکش سے دوسرا تیر نکال کر کمان میں ڈالا اور کبوتر پر چلایا وہ بھی خطا گیا تیسرا تیر بھی کبوتر کے دور سے گزر گیا ایک اور تیر انداز کو بلایا گیا میدان کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے کمان میں تیر ڈالا اور تیار ہو گیا پنجرے سے ایک کبوتر نکال کر اوپر کو چھوڑا گیا یہ تیر انداز بھی کبوتر کو نہ گرا سکا دس بارہ تیر انداز آئے کوئی ایک بھی کبوتر کو نہ گرا سکا اگر پرندہ سیدھی اڑان میں اڑتا آئے تو ماہر تیر انداز اسے نشانہ بنا سکتا ہے لیکن جو کبوتر پنجرے سے نکلتا تھا وہ اتنا ڈرا ہوا ہوتا تھا کہ بلندی پر بھی جاتا تھا اور بڑی تیزی سے دائیں اور بائیں بھی ہوتا تھا اس کی اڑان کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب یہ کس طرف گھوم جائے گا ایسے پرندے کو تیر سے مارنا بہت ہی مشکل تھا ایک اور تیر انداز آگے آیا اور ایک کبوتر اس کے لیے چھوڑا گیا اس تیر انداز نے بھی یکے بعد دیگرے تین تیر چلائے مگر تینوں خطا گئے لوگوں نے شور و غل بند کر دیا تیر اوپر جاتے اور گرتے صاف نظر آتے تھے یہ کبوتر تین تیروں سے بچ گیا اور تماشائیوں کے اوپر ایک چکر میں اڑتا ہوا بلند ہوتا جا رہا تھا ایک اور تیر انداز میدان میں آ رہا تھا تماشائی ابھی اوپر اس کبوتر کو دیکھ رہے تھے جو تین تیروں سے بچ کر مہویں پرواز تھا احمد بن غتاش کے چبوترے کے قریب جو تماشائی کھڑے تھے ان میں سے ایک کی کمان میں سے تیر نکلا جو کبوتر کی پیٹ میں اتر گیا اور کبوتر پھڑ پھڑاتا ہوا نیچے آنے لگا تماشائیوں پر سناٹا تاری ہو گیا ان کی حیرت قدرتی تھی کبوتر زیادہ بلندی پر چلا گیا تھا اور ابھی تک گھبراہٹ کے علم میں یوں اڑ رہا تھا جیسے پھڑ پھڑا رہا ہو یہ تیر انداز کون ہے احمد بن غتاش نے اٹھ کر اور چبوترے سے آگے آ کر کہا سامنے آؤ خدا کی قسم میں اس تیر انداز کو اپنے ساتھ رکھوں گا ایک گھڑ سوار تماشائیوں میں سے نکلا اور چبوترے کے سامنے جا کھڑا ہوا اس کے ہاتھ میں کمان تھی اور کندھے کے پیچھے ترکش بندی ہوئی تھی کیا نام ہے تمہارا احمد بن غتاش نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو کیا تم شہدر کے رہنے والے ہو میرا نام یحییٰ ابن الحادی ہے تیر انداز نے جواب دیا بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دور جا رہا ہوں یہاں کچھ دیر کے لیے رکا تھا لوگوں کا ہجوم دیکھا تو ادھر آ گیا اگر اجازت ہو تو میں دوڑتے گھوڑے سے تیر اندازی کا مظاہرہ کر سکتا ہوں میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ بہتر تماشا دکھا سکوں اجازت ہے احمد بن غتاش نے کہا یحییٰ ابن الحادی نے گھوڑے کو دوڑایا اور میدان میں لے جا کر کہا کہ جب اس کا گھوڑا دوڑنے لگے تو ایک کبوتر چھوڑ دیا جائے وہ گھوڑے کو ایک طرف لے گیا اور گھوڑا دوڑا دیا پنجرے سے ایک کبوتر نکال کر چھوڑ دیا گیا یحییٰ نے دوڑتے گھوڑے پر ترکش سے ایک تیر کمان میں ڈالا اور کبوتر کو نشانے میں لینے لگا آخر اس کی کمان سے تیر نکلا جو کبوتر کے ایک پر کو کاٹتا ہوا اوپر چلا گیا اور کبوتر پھڑ پھڑاتا ہوا نیچے آ پڑا آفرین احمد بن غتاش نے اٹھ کر بے ساختہ کہا میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا شہدر تمہاری منزل ہے ایک خالی اونٹ میدان میں دوڑا دیا جائے یحییٰ نے بلند آواز سے کہا اور اس نے گھوڑے کو روک لیا ایک قوی ہائکل اونٹ کو میدان کے ایک سرے پر لا کر پیچھے سے مارا پیٹا گیا اونٹ ڈر کر دوڑ پڑا تین چار آدمی اس کے پیچھے پیچھے دوڑے تاکہ اس کی رفتار تیز ہو جائے یحییٰ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور گھوڑے کو گھما پھرا کر اونٹ کے پہلو کے ساتھ کر لیا گھوڑے کو اپنے ساتھ دوڑتا دیکھ کر اونٹ اور تیز ہو گیا اونٹ کی پیٹ پر کجاوا کسا ہوا تھا جو ایک آدمی کی سواری کے لیے تھا اس کی مہار زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی یحییٰ نے رکابوں سے پاؤں باہر نکالے اور دوڑتے گھوڑے کی پیٹ پر کھڑا ہو گیا وہاں سے اچھلا اور اونٹ کی پیٹ پر پہنچ گیا اس نے اونٹ کی مہار پکڑ لی گھوڑا اونٹ سے الگ ہو گیا تھا یحییٰ اونٹ کو گھوڑے کے پہلو میں لے گیا اور اونٹ کی پیٹ سے کود کر گھوڑے کی پیٹ پر آ گیا اس نے یہ کرتب دکھانے سے پہلے اپنی کمان پھینک دی تھی اس نے گھوڑے کو موڑا اور چبوترے کے سامنے جا روکا یہ وہی یحییٰ ابن الحادی تھا جسے سلطان ملک شاہ کے کوتوال نے جاسوسی کے لیے شہدر بھیجا تھا وہ دو روز پہلے شہدر پہنچا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اپنا کام کس طرح شروع کرے انہیں دنوں مقابلوں کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا پھر مقابلے کا دن آ گیا اور وہ تماشائیوں میں جا کھڑا ہوا اس نے جب اڑتے کبوتروں پر تیر چلتے اور خطا ہوتے دیکھے تو اس نے سامنے آئے بغیر ایک کبوتر پر تیر چلا دیا اس طرح اس کا رابطہ براہ راست احمد بن غداش سے ہو گیا موقع بہتر جان کر اس نے گھوڑ سواری کا کرتب بھی دکھا دیا